اللہ ان بیچاروں کا جرم کیا ہے وما نقم ان سے صرف اس لیے انتقام لیا جا رہا ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں یہ تیرے سوا کسی کی خدائی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اللہ اس لیے ان کو بھوکا مارا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے فرعونوں کو جابروں کو نہیں مانتے مرد ہیں اپنی اسلامی مردانگی کا اظہار کرتے ہیں کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اللہ ان پر اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ یہ سود نہیں کھاتے یہ رشوت نہیں لیتے یہ ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹتے انہیں اس لیے مارا جا رہا میں فرقہ واریت نہیں ہے سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب ایک نبی کو مانتے ہیں یا اللہ انہیں اس لیے ستایا جا رہا ہے انہوں نے بہنوں کے دوپٹے کی حفاظت کی ہم تو ایسے بے غیرت ہیں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکے ہماری مسلمان بہن ناچ رہی ہے ڈانس کر رہی ہے مجرا کر رہی ہے ستائی جا رہی ہے ماری جا رہی ہے ملا عمر نے ہر بہن کو تحفظ دے دیا اس کے سر پہ چادر رکھ دی ہر ماں کو حفاظت دے دی اس لیے مارا جا رہا اس لیے انہیں ستایا جا رہا ہے ہم رو رہے تھے آپس میں کہہ رہے تھے اب کیا ہوگا کسی نے کہا کہ اب ملا عمر کا غرور ختم ہوگا اب مولوی ٹوٹے گا اب مولوی بکھرے گا اب اسامہ بن لادن کو کسی پلیٹ میں رکھ کے امریکہ کے حوالے کرے گا ہمیں روٹی دے دو ہمیں ڈبل روٹی دے دو ہمیں سود دے دو ہمیں قرضہ دے دو اور گورو آ جاؤ ہمارے ملک میں ہسپتال کھول دو یہ لو اسامہ تمہیں دے دیا نبی کا شہزادہ تمہیں دے دیا اپنا مسلمان جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا اور پھر کہیں گے ہم داڑیاں بھی مٹا رہے ہیں عورتوں کے کالج بھی بنا رہے ہیں دوست کلب بھی کھول رہے ہیں سارے یہی سوچ رہے تھے اچانک اعلان ہوا ملا عمر نے کہا اقوام متحدہ کی منت نہیں کریں گے کسی پابندی کی پرواہ نہیں کریں گے اسامہ کو حوالے نہیں کریں گے اور ان بتوں کو گرا دیں گے جو دو ہزار سال سے سینا تان کے کھڑے ہیں واہ میرے اللہ واہ ساری دنیا منت کر رہی تھی قدموں میں گری پڑی تھی جھکی ہوئی تھی خدا کے لیے نہ گراؤ اور پیارے طالبان نہ گراؤ ہم تمہیں تسلیم کر لیں گے نہ گراؤ ہم تمہیں روٹی دے دیں گے نہ گراؤ انہوں نے کہا روٹی دینے والے تم نہیں اوپر ہے اللہ ہے اس کے حکم سے گرا رہے ہیں تم سے تسلیم ہونا نہیں چاہتے اللہ کے ہاں تسلیم ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے گرا رہے ہیں ساری دنیا دھمکیوں پہ اتر آئی اٹل بہاری واجپئی نے کہا جنگ چھڑ جائے گی ملا عمر نے کہا بسم اللہ چھ چھوڑ دو جنگ تم تو پہلے بھی شکست کھا چکے ہو کسی نے کہا دنیا کا من تاہو ہو بالا ہو جائے گا پتھر کے بتوں کی خاطر دنیا رو رہی تھی مگر ایک دھماکہ ہوا بت گر گئے اسلام جیت گیا